السلام علیکم میں آپ سب کو آج کے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں we are approaching the end of our course in discrete mathematics ہم نے بہت سے ٹاپکس پڑھے ہیں and this topic we are studying now is the last topic of our course اس وقت ہم گراف تھیوری کا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور گرافس پہ ہمارا آج پانچواں لیکچر ہوگا اور ہمارے جو باقی دو ریمیننگ لیکچرز ہیں they will be on trees تو گرافس پہ ہمارا آج پانچواں لیکچر ہے تو پچھلے چار لیکچرز میں سے ہم نے پہلے لیکچر میں گرافس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کی بیسک ٹرمینالوجی بتائی تھی پھر ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس آف گرافس کو ڈسکس کیا جس میں ہمارے پاس complete graph bipartite graph اور اس طرح کئی ہمارے پاس گرافس آگے تھے these types basically dependent dependent the the number number of of and edges they had اور پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم نے پارٹس اینڈ سرکٹس کی بات کی تھی ہم نے آئلر سرکٹ اور ہیملٹونین سرکٹ ڈیفائن کیے تھے اور ان کی بڑی یوزفل اپلیکیشنز آپ کو بتائی تھی اس کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا کہ گراف کو نہ صرف یہ کہ ہم جو میٹرک ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اسے کمپیوٹر میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے we have to use a matrix representation for the graph تو میٹرک ریپرزینٹیشن کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں پہلا ایڈوانٹیج جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ہے کہ گراف کو اگر آپ کمپیوٹر پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو matrix representation is the most suitable representation اور پھر ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب ہم گراف کو میٹرکس کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسی پراپرٹیز ہمارے پاس ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں which are not so evident when they are drawn on a paper in graphical form اس کی ڈرائنگ جب بنائی جاتی ہے تو وہ پراپرٹیز اتنی ایویڈنٹ نہیں ہوتی لیکن جب آپ میٹرکس ریپرزینٹیشن کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں تو these properties are more evident چوتھے لیکچر میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ بعض اوقات جو گراف ہمیں ڈرائنگ کے لحاظ سے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں they are not really different ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ایک ہی گراف کو مختلف طریقوں سے ڈرا کیا جا سکتا ہے اور ہم کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو دو ڈفرینٹ ڈرائنگ نظر آ رہی ہیں they represent the same graph اور ناٹ تو اس کے لیے ہمیں آئسوموفیزم کا کنسپٹ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑا تو اگر ایک ہی گراف کی ڈفرینٹ ڈرائنگز ہوں تو ان گرافس کو ہم آئسوموفک کہتے ہیں اس کی فارمل ڈیفینیشن تو ہمارے پاس علیحدہ تھی لیکن بیسیکلی کنسیپٹ یہی تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک ہی گراف ہے اور اس کی ہم دو ڈفرنٹ ڈرائنگس بنا لے رہے ہیں لے رہے ہیں تو ان گرافس کو ہم آئسوموفک گرافس کہیں گے اچھا تو آج بھی ہم نے جو ہمارا جو لیکچر ہوگا آج کا اس میں بھی ہم نے دو ڈفرینٹ ٹائپس آف گرافس کو ڈسکس کرنا ہوگا they will be planar graphs and graph colouring یہ دو ٹاپکس ہمارے آج کے لیکچر میں ہوں گے اور جیسے ہم نے پہلے بھی ٹائپس آف گرافس کو کنسیڈر کیا تھا اپنے پہلے لیکچر میں لیکن اس وقت جو ٹائپس ہم نے کنسیڈر کی تھی they depended directly upon the number of and number of edges on the graph اب یہ جو ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں یا دو پراپرٹیز کہہ لیں گرافس کی ہیں they don't directly depend upon the number of graphs and number number of of and number of edges rather they depend upon how they can be drawn اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گی کہ کس طریقے سے ہم ان کو ڈرا کر سکتے ہیں تو دو ہم نے آج آج کے لیکچر میں دو چیزیں اسٹڈی کرنی ہے دو ٹائپ اسٹڈی کرنی ہے بلکہ دو پراپرٹی اسٹڈی کرنی ہے گراف کی ایک ہماری ہے کہ پلینر گراف ہوگا کہ whether graph can be drawn in plane اور ناٹ اور دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ گراف کو کس طریقے سے ہم کلر کر سکتے ہیں ہم ون بائی ون دونوں پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے تو پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں پلینر گراف کو اچھا اس وقت آپ اسکرین پہ ایک گراف کی دو ڈرائنگز دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی کے فور ہے complete graph on four vertices تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو ڈرائنگ نظر آ رہی ہے اس میں جو اسکوئر کے اندر کے دو ایجز ہیں they are crossing each other ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گراف کو اس طریقے سے ڈرا کیا جائے so that no two edges cross each other تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائگنل جو ہے ایک ایج جو کہ ڈائگنل بنا رہا ہے اس کو ہم اسکیئر کے باہر لے جاتے ہیں باہر سے ہم ڈرا کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو شیپ آئے گی گراف کی جو ہمارے پاس نئی ڈرائنگ آئے گی یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے اس کو ڈرا کیا ہوا ہے اور اس میں اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دو ایجز ایک دوسرے کو کراس نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہم پاسبل نہیں ہوگا اس پرٹیکولر گراف میں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہمارے پاس ایک ایسا گراف تھا which had only two edges crossing each other اور ہم نے ایک کو باہر نکال دیا اسکوئر کے and we got a drawing which doesn't have any two edges crossing each other بعض کا یہ ہوگا کہ گراف میں بہت ساری کراسنگز ہوں گی تو ایک کو باہر نکال دیں یا دو کو باہر نکالنے سے موو کرنے سے یا ری ڈرا کرنے سے کراسنگ کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا تو یہ نوٹ کریں گے کہ in some cases it's possible for us to draw graph so that no two edges cross each other and in other in other cases it will not be possible ہمارے پاس ایسے گراف بھی آئیں گے کہ ہم جتنی بھی ایفرٹ کر لیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو اس طریقے سے ڈرا کیا جائے کسی پلین کے اوپر so that no two edges cross each other اچھا اگر کسی گراف کو ہم اس طریقے سے ڈرا کر سکیں so that no two edges cross each other کسی گراف کو پلین کے اوپر ڈرا کر سکیں so that no two edges cross each other تو اس گراف کو ہم کہتے ہیں پلینر گراف اور جو ڈرائنگ ہم نے ایسی بنائی ہوگی جس میں کہ دو ایجز کراس نہیں کر رہے ہوں گے وہ اس کی پلین ڈرائنگ کلائے گی let see the formal definition of this term a graph is called planar if it can be drawn in the plane without any edge crossing plane drawing of the graph اچھا ڈیفینیشن کے بعد اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں ایگزامپل ایک تو وہی ہے جو پہلے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ کے فور کو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ کے فور کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں so that no two cross each other تو کے فور کی ہمارے پاس دو ایسی پاسبل ڈرائنگز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ کے فور کو ہم نے لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے ود کراسنگ یہ اس کی پلین ڈرائنگ نہیں ہے لیفٹ کے اوپر جو ڈرائنگ ہے لیکن سینٹر میں ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ہے which is a plane drawing of the same graph اور پھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی گراف کی ایک اور ڈرائنگ ہے وچ از مور یو کین سے بہتر ڈرائنگ ہے ریلیٹیولی اور یہ تینوں ڈرائنگز جو ہیں یہ کے فور کی ہیں ان میں سے دو ڈرائنگز جو ہیں they are plane and one drawing is not a plane drawing ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس میں ایک سے زیادہ کراسنگ ہمارے پاس آ رہی ہوں گی but even then will be able to draw this graph on a plane any crossings تو اگلی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اچھا اس گراف میں ہمارے پاس there are eight vertex and there are how many twelve edges in this graph اس گراف کو ایک خاص نام بھی دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھری کیوب اور اس کو نارملی ڈینوٹ کیا جاتا ہے کیو تھری کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں وداؤٹ کراسنگ آپ سمپلی آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ ڈبلو ایکس کو تھوڑا سا اوپر ڈرا کر دیں یعنی ڈبلو کو بھی اوپر لے جائیں اور ایکس کو بھی اوپر لے جائیں اور پھر ایکس اور وائی کو رائٹ کی طرف موو کر دیں دونوں کو ایکس اور وائی ایج کو رائٹ کی طرف موو کر دیں تو آپ کے پاس جو ڈرائنگ آئے گی وہ اسکرین کے باٹم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے اب اس میں نوٹ کریں کہ ہم نے ایکس ڈبلو کو اوپر کی طرف موو کر دیا ہے اس ایج ایکس ڈبلو کو اور ایکس وائی کو ہم نے ٹورڈز رائٹ موو کر دیا ہے اور یہ اسی گراف کی ایک ڈرائنگ ہے پہلے گراف میں کافی سارے ہمارے پاس کراسنگز آ رہی تھیں لیکن یہ ہمارے پاس جو دوسری ڈرائنگ آئی ہے it's a plane drawing it doesn't have any crossings اچھا اگلی ایگزامپل جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایک ڈرائنگ دی گئی ہوگی of a cross of a graph جس میں بہت ساری کراسنگز آ رہی ہوں گی اور اتنی امیجیٹلی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ڈیسائڈ کر سکیں کہ whether plane drawing for this graph exist اور ناٹ لیکن ہم نوٹ کریں گے کہ یہ گراف جو ہے اگلی اگزامپل کا جو گراف ہے ہمارے پاس that is again a planar graph اور ہم اس کی پلین ڈرائنگ بنا سکیں گے تو let see this graph determine whether the graph below is planar if so draw it so that no edge is cross اچھا اب اس گراف کو ڈرا کرنے سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ this graph has how many it has six vertices and three plus three plus two eight edges so this graph has six vertices and eight edges اچھا اب اگلی چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں ایک سرکٹ uh, بھی موجود ہے ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے A F F C C E B B D and D A تو سب سے پہلے اس کو ہم جب ریڈرا کریں گے تو پہلے اس سرکٹ کو ہم ڈرا کر لیں گے اب یہ سرکٹ جو ہمارے پاس آیا it has six out of the eight edges ہمارے جو ایکچوئل گراف میں ایٹ ایجز ہیں ان میں سے چھ ایجز جو ہیں وہ اس سرکٹ کو بلونگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس سرکٹ کو ڈرا کر لیا اب جو دو ایجز باقی رہ گئے ہیں جو کہ سرکٹ میں شامل نہیں ہیں they are A E and D C اب ان دونوں ایجز کو بھی اب ڈرا کر لیتے ہیں اے کو ای e کے ساتھ میں لا لیں اور ڈی کو سی کے ساتھ میں لا لیں تو اب ہمارے پاس یہ اس کی ڈرائنگ آ گئی ہے اب اس ڈرائنگ میں it doesn't have as many crossing original graph had لیکن اس میں بھی بہرحال ایک کراسنگ موجود ہے لیکن اس کراسنگ کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں if we draw the edge A E outside the hexagon تو اگلی ڈرائنگ میں ہم نے اے ای e کو outside the hexagon draw کیا ہے اور ہمارے پاس اس کی پلین ڈرائنگ آ گئی ہے so the given graph is a planar graph اچھا اب اگلا ہمارا جو ہے اس کے بعد ہم ایک کریں گے جس میں کہ ہم ثابت کریں گے کہ three three is not a plane graph K three three آپ کو یاد ہوگا کہ یہ three three is bipartite graph it has six vertices اور ان سکس ورڈسز کو آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں in uh, of three three vertices تو آپ کے پاس اس سیٹ آف ورڈسز کو آپ پارٹیشن کر سکیں گے so that vertices in the same set are not adjacent to each other اس طریقے سے ہم اس کو پارٹیشن کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ بائی پارٹ گراف اسے ہم کہتے تھے کے تھری تھری اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اگلے ریزلٹ میں کہ this graph is not a planar graph اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا یہ ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہم بعد میں نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی نان پلینر گراف ہوتے ہیں دا ادھر کنٹین دس گراف اور اندر گراف جس کو ہم اگلی اگزامپل میں آپ کو بتاؤں گے میں آپ کو بتاؤں گا آل نان پلینر گرافس ادھر contain one way or other this graph we are going to consider now اور کے فائیو جس کو میں بعد میں ہم نوٹ کریں گے کہ K five is also a non planar graph تو پہلے ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ K three three is a non planar graph تو ہمارا اگلا ریزلٹ یہ ہے K three three is non planar تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کے تھری تھری کی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کے تھری تھری کی ڈرائنگ آ گئی ہے ہمارے پاس جو دو سب سیٹس جن میں ہم نے چھ ورڈسز کو پارٹیشن کیا ہوا ہے پہلے سب سیٹ میں ہمارے پاس ورڈسز ہیں اے بی سی ان میں سے اے بی سی میں سے کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ایڈجسٹنٹ نہیں ہے اور دوسرے سب سیٹ میں ہم نے ورڈسز لیے ہیں ایکس وائی اینڈ زی اور اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ ایکس وائی اور Z they are not to each other لیکن اے کے سارے اے دوسرے سیٹ کے سارے ورڈس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے اے ایکس کے ساتھ بھی ایڈجیسنٹ ہے وائی کے ساتھ بھی اور زیڈ کے ساتھ بھی اسی طرح بی جو ہے وہ دوسرے سیٹ کے سارے ورڈسز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے اور سی بھی اسی طریقے سے دوسرے سیٹ کے سارے ورڈسز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے اچھا اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this graph is non planar تو پہلے اسی طریقے سے آپ یہ نوٹ کریں کہ this graph contains a circuit اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہیکسیگون آ جائے گی ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہیکسیگون ڈرا کر سکتے ہیں A Z C Y B X and A تو اس گراف میں جو ہمارے پاس نائن ایجز تھے ان نو میں سے چھ ایجز جو ہیں وہ اس سرکٹ میں آ جاتے ہیں اس ہیکسیگون میں آ جاتے ہیں باقی صرف ہمارے پاس تین ایجز رہ جاتے ہیں which are yet to be drawn اور یہ ایجز ہیں A Y B Z and C X اور ان تینوں ایجز کو بھی ڈرا کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو نئی ڈرائنگ آئی ہے it still has some crossings but the crossing are far fewer than the original graph اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا اس کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کراسنگ ناٹ تو اب ہمارے پاس کسی بھی ایج کو ڈرا کرنے کے لیے دو پاسبلٹیز ہوں گی ادھر وی ول ڈرا اٹ ان سائڈ اور we will draw it outside تو پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکس سی کے بارے میں ہم ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم side the hexagon draw کریں گے اس کو ادر وائز بھی سپوز کیا جا سکتا ہے that will become a similar case تو پہلے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں case in which X C is drawn inside on اچھا اب اے وائی کے بارے میں آپ نوٹ کریں کہ it will definitely have to be drawn outside the hexagon otherwise it will cross X C تو ہم کراسز کو کم کرنا چاہتے ہیں کراسنگس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اے وائی کو outside the hexagon draw کرنا پڑے گا تو ہم اے وائی کو بھی ہیکسیگون سے باہر لے جاتے ہیں اب ہمارے پاس بی زی جو ہے وہ ہیکسیگون کے اندر رہ گیا ہے اور اگر اس کو ہم اندر ڈرا کرتے ہیں تو اٹ کراس ایکس سی اور اگر اس کو ہم باہر ڈرا کرتے ہیں then it cross A Y یعنی دونوں صورتوں میں یہ کسی نہ کسی ایج کو کراس کرے گا تو اب آپ کلیئرلی اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس گراف کو ہم کبھی بھی اس طریقے سے ڈرا نہیں کر سکتے so that we don't have any crossings تو we have demonstrated we have proved that K three three is not a planar graph اچھا تو یہ یہ جو ریزلٹ ہے ہمارے پاس ابھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ K three three is not a planar graph it is important اور اگلا ریزلٹ ہم ثابت کریں گے کہ K five is not a planar graph ادھر تو these two results together become very important کیونکہ یہ بلڈنگ بلاک بن جاتے ہیں for all non planar non planar graphs کے لیے تو کوئی بھی نان پلینر گراف لیں گے اٹ ول ادھر کنٹین کے تھری تھری بعض اگر وہ ڈائریکٹلی اس کو کنٹین نہیں کر رہا ہوتا ان سم ڈفرنٹ شیپس کنٹین کر رہا ہوتا ہے یا پھر کے فائیو کو کنٹین کر رہا ہوتا ہے ادھر ڈائریکٹلی اور in some form of K five اب اگلا جو ہم نے ریزلٹ کرنا ہے اس میں ہم ثابت کریں گے کہ K five is not a planar graph K five جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ کے فائیو ہے complete graph on five vertices اور کمپلیٹ گراف کی ڈیفینیشن بھی میں ریکال کروا دوں آپ کو کہ کمپلیٹ گراف میں if you are we are considering complete graph of N words تو اس میں نمبر آف ایجز جو ہوں گے they will be N into N minus one over two complete graph basically ہم ڈیفائن کرتے ہیں graph is complete if every pair of office is adjacent تو اگر ہم کے لے رہے ہیں تو K pair of vertices is adjacent اور کے این کے نمبر آف ایجز ہوتے ہیں N into N minus one over two اچھا یہ بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ complete graph is a regular graph وہ اس لیے کہ اس کے ہر ورڈس کی ڈگری جو ہے یہ این مائنس ون کے برابر ہوگی کے این گراف کی کمپلیٹ گراف کے این کے ہر ورڈس کی ڈگری این مائنس ون کے برابر ہوتی ہے تو ایسے گراف جن کی ایسے گرافس جن میں ہر ورڈس کی ڈگری ایک ہی آ رہی ہو اس کو ہم ریگولر گراف کہتے ہیں so K N is a regular graph with each words of degree N minus one اچھا اسی طریقے سے کے فائیو میں نمبر آف ایجز کی ہوں گے five into five minus one over two there is ten ہمارے پاس ٹین ورڈس اس کے ایجز آ جائیں گے کے فائیو کے K five will have five words and ten edges for ہمارے پاس تو ہاؤ وی کین پروٹ کے فائیو از نان پلینر تو اس کا جو ہمارا طریقہ ہوگا پروو کرنے کا یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نے کے تھری تھری کو ثابت کیا ہے three three is not a planar graph اچھا یہ جو ہم نے میتھڈ کیا ہے یہ ہم جیومیٹریکلی اس کو پروف کر رہے ہیں ہم ڈرائنگ کی مدد سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ کے تھری تھری کو یا کے فائیو کو ہم اس کی پلین ڈرائنگ پاسبل نہیں ہے اس کا دوسرا میتھڈ بھی ہے ایک جس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا یہاں پہ that a bit more complicated اس میں ڈرائنگ کو یوز نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی لاجیکل آرگومنٹس دی جاتی ہیں ڈائریکٹلی ڈرائنگ کوڈ یوز کیے بغیر ہم لاجیکل آرگومنٹس کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ K three three is not a planar graph یا K five is not a planar graph that's a bit more complicated اس کو لاجیکلی ثابت کرنا without actually using the drawing of the graphs اچھا اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ K five is not a planar graph تو سب سے پہلے تو اس کی ہم ڈرائنگ بناتے ہیں تو you can see the drawing K five clearly contains a circuit تو پہلے تو سرکل کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں V W X Y Z یہ اس کا ایک سرکٹ بن جائے گا and it have five more edges یہ ایجز جو ہیں یہ میں نے ڈاٹڈ اس لیے شو کیے ہیں کہ ابھی ہم ہم نے ان کو ڈرا نہیں کیا anyway but they are there ہم نے یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ اس کو پینٹیگون کے اس میں سے کس ایج کو ہم پینٹیگون کے اندر ڈرا کریں اور کس ایج کو ہم پینٹیگون کے باہر ڈرا کریں تو let's consider first of all W Z ہم اس کے بارے میں ڈسائڈ کرتے ہیں کہ اس کو بھی ظاہر ہے کہ ادھر we will draw inside the pentagon اور آؤٹ سائڈ دا پینٹیگون ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں for each of these five edges تو زی کے لیے ہم کر لیتے ہیں کہ let's draw it inside the pentagon یہ ہمارا ایک کیس بن گیا دوسرا کیس ہوگا ہمارے پاس کہ what will happen if draw the edge W Z outside the pentagon اور اس کی بھی بالکل اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ آ جائے گی ہمارے پاس پروف دونوں دونوں کیسز کا ایک جیسا ہی ہے تو ان میں سے صرف ایک کیس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں جن جس میں کہ ہم ڈبلو زی کو ان سائڈ دا پینٹیگون ہم ڈرا کرتے ہیں اچھا اگر ہم ڈبلو زی کو ان سائڈ دا پینٹیگن ڈرا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ V X and V Y will definitely be drawn outside the pentagon otherwise they will cross W Z تو وی ایکس اور وی وائی دونوں کو ہمیں پینٹیگون سے باہر ہمیں ڈرا کرنا پڑے گا تو یہ دونوں ہم باہر ڈرا کر دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس دو ایجز باقی رہ گئے ہیں they are W Y and X Z یہ ابھی تک پینٹیگون کے اندر ہیں and they are crossing crossing each other اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک ایج کو ہم پینٹیگون کے باہر ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو is it possible without a crossing a not let's consider W Y اگر ڈبلو وائی کو ہم پینٹیکون سے باہر ڈرا کریں گے تو then it will cross V X اگر اس کو پینٹیکون سے باہر ڈرا کیا جائے تو یہ وی ایکس کو کراس کر لے گا so this is not a solution اگر ایکس زی کو ہم پینٹیکون سے باہر ڈرا کرنے کی کوشش کریں then it will cross V Y again it's not a solution تو دونوں میں سے کسی بھی ایج کو اگر ہم پینٹیکون سے باہر ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو it will cross one of the edges we have already drawn اس کا مطلب یہ ہے کہ this crossing of W Y and X Z is unavoidable and so K five is not a planar graph ہم اس کو کبھی بھی ڈرا نہیں کر سکتے without any edge is crossing اچھا تو ہم نے دونوں دو رزلٹ ثابت کر دیے جن میں سے پہلے ریزلٹ میں ہم نے بتایا کہ K three three is not a planar graph اور دوسرے رزلٹ میں ہم نے بتایا کہ K five is not a planar graph اب یہ دونوں ریزلٹ جو ہیں they play an important role کیونکہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ all non planar graphs contains one of these two graphs in some shape کسی نہ کسی شکل میں وہ ان دونوں میں سے کسی ایک گراف کو لازمی طور پہ کنٹین کرتے ہیں اچھا اب ہم نے اگلا ٹاپک شروع کرنا ہے میں نے اس ٹاپک میں ہمارا جو پلینر گراف ہے آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز اور ایکسرسائز نہیں دیں اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ آج ہم نے دو ٹاپک کور کرنے ہیں آج کے لیکچر میں تو آپ اپنے طور پہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کریں اور بیسیکلی آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہوگا کوشچن آپ کے پاس اس طرح کا آئے گا کہ given a graph you have to decide whether it's a planar graph اور ناٹ اے پلینر گراف تو اس کا اپروچ آپ کے پاس سولوشن کی یہ ہوگی جیسے ہم نے ایک دو ایگزامپلس کرتے ہوئے یہی اپروچ یوز کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی سرکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں largest circuit possibly largest circuit جو کہ اس گراف میں موجود ہے اس سرکٹ کو ڈرا کر لیں پہلے اور پھر اس کے بعد باقی کے ایجز ڈرا کر لیں اگر گراف میں سرکٹ موجود نہیں ہے تو پھر لانگسٹ پاتھ کو ڈرا کر لیں اب لانگسٹ پاتھ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور سرکٹ یا پاتھ کو کلیئرلی ڈرا کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی کراسنگس تو جب آپ لارجسٹ سرکٹ یا longest longest path in the graph اگر ڈرا کر لیں تو پھر اس کے بعد باقی کے ایجز کو ڈرا کرنا شروع کر دیں تو اف گراف از پلینر تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی جو پلین ڈرائنگ ہوگی you will be able to find that plane drawing okay اچھا اب ہم اپنا اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس میں کہ ہم نے گراف کلرنگ کو کنسیڈر کرنا ہے تو اس کی ایک اپنی ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے اس پرابلم کی سچویشن کی وہ بھی ہم میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب ہم میپ کو ڈرا کرتے ہیں میپ کو ہم ڈرا کرتے ہیں کنٹریز کے میپ کو تو پھر کنٹریز کو کلر کیا جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں they should have different colours let say اگر آپ پاکستان کو گرین کلر کرتے ہیں تو انڈیا کو پاسبلی آپ یلو کلر کریں گے اور اگر پاکستان کو گرین کیا ہے تو ایران کو may be you can give some other colour like pink آپ دے دیتے ہیں ایران کو اچھا اب افغانستان جو ہے یہ پاکستان اور ایران دونوں کا نیبرنگ کنٹری ہے تو ہم گرین یا پنک میں سے کوئی کلر اب نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کو دیں لیٹس کلر اٹ براؤن تو ہماری بہت سے ملک ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی دو نیبرنگ کنٹریز ہوں ان کی ہمارے پاس ڈفرنٹ کلرز آئیں اچھا اب یہ کیا ممکن ہمیں کتنے کلرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں یہ ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ how many colours are needed to draw to colour the map in this particular fashion so that no two neighbouring countries have the same colour تو اس پرابلم کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اچھا سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو ہم نے پلین ڈرائنگ کی بات کی تھی کسی گراف کی جب ہم پلین ڈرائنگ بناتے ہیں کسی گراف کی تو وہ ہمارے پلین کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے انٹو ڈفرنٹ ریجنس وہ ڈرائنگ جو ہے وہ ہمارے پلین کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے انٹو ڈفرنٹ ریجنس ہم ان ریجنس کو فیسز کہتے ہیں اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ پلین ڈرائنگ کے کتنے فیسز بنتے ہیں ہماری پہلی جو ہماری کنسیڈریشن ہے اس ٹاپک کے اندر وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی گراف کی plane drawing when a planar graph we are considering planar plane drawing of a planar graph تو اس کے ہمارے پاس کتنے فیسز آتے ہیں تو فیسز جیسے میں آپ کو ڈیفائن کیا ہے it is the number of regions divided with plane drawing of a planar graph اس کی پہلے فارمل ڈیفینیشن دے دیں اور پھر ایک دو ایگزامپلس کے ساتھ uh, ہم اس کو اس کنسپٹ کو زیادہ کلیریفائی کریں گے plane drawing of a planar graph divide the plane into regions including an unbounded region call faces the unbounded region is called the infinite face اب یہ نیچے دو مین ایگزامپلس دی ہوئی ہیں پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس جو ایک plane drawing of a planar graph اس کے ہم فیسز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایف ون ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر فیس ہے اسی طرح ایف ٹو از اندر ٹرائنگولر فیس ایف تھری بھی ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر فیس ہے F four is also a triangular face F five is a triangular face اور اس کے بعد اس اس گراف کے باہر کا جو ریجن ہے دیٹ از ان باؤنڈیڈ اس ریجن کو بھی ہم ایک فیس ہی کنسیڈر کریں گے تو اس کو ہم نیم کر دیتے ہیں ایف سکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this graph has six faces آپ جو دوسری اگزامپل نیچے دی ہوئی ہے اس کو کنسیڈر کریں اس میں ایک فیس آ گیا ایف ون اسی طریقے سے نمبر کرتے چلے جائیں دوسرا فیس ہمارے پاس آ گیا F two this involves four edges ہمارے پاس پہلے فیس میں صرف دو ایجز کے ساتھ ہمارے پاس ایک فیس بن رہا ہے دوسرے فیز میں چار ایجز انوالوڈ ہیں تیسرا از اے ٹرائنگولر فیس اور چوتھے میں بھی ہمارے پاس ایف فور میں بھی چار ایجز انوالوڈ ہیں پھر ہم نے انفینٹ فیس کو ایف فائیو لیبل کیا ہوا ہے جو ہمارا انباؤنڈیڈ فیس ہے اس کو ہم نے ایف فائیو لیبل کیا ہوا ہے پھر ایف سکس ہے ہمارے پاس then F seven and then finally F eight the second example plane drawing اچھا ایک چیز میں دوبارہ ریکال کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہم گراف کو ڈرا کرتے ہیں تو لینتھ آف ایج کو امپورٹینس نہیں ہے کہ دو بڑے کو ہم کتنا کلوز رکھتے ہیں یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے ہم اپنی پلینگ ڈرائنگ کے حساب سے جتنی بھی وہ بہتر سے بہتر ہم ڈرائنگ بنا سکیں اس کے حساب سے کسی ایج کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ کسی ایج کو اسٹریٹ لائن کی شکل میں رکھیں ہمیں اکثر پلین ڈرائنگ کے لیے ہمیں کروڈ ایجز کی ضرورت پڑے گی تو ہم آرکس یا کوئی بھی کرو ہم یوز کر سکتے ہیں فار ڈرائنگ اوور ایجز اچھا اب ہم ایک امپورٹنٹ ریزلٹ میں اسٹیٹ کروں گا اس کا میں پروف نہیں دوں گا پروف اتنا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے لیکن میں زیادہ پروف کے اوپر ہم نہیں کرنا چاہتے زیادہ نہیں دینا چاہتے آپ اگر چاہیں تو اس کا پروف جو ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بک کے اندر that is not too complicated I think you will be able to follow that proof as well یہ تھورم جو ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے فیسز کو کسی بھی پلین ڈرائنگ کے پلینر گراف کے فیسز کو اور اس کے نمبر آف ورڈسز کو اور اس کے نمبر آف ایجز کو یہ ہماری تھورم جو ہے یہ ان تین نمبرس کو آپس میں ریلیٹ کرتی ہے تو let see this result let G be a connected planar simple graph with E edges and v vertices let f be the number of faces in a plane drawing of g ہمارے پاس اس گراف میں نمبر آف ایجز جو ہیں وہ ای e ہیں نمبر آف ورڈسز وی ہیں اور اس گراف کی پلین ڈرائنگ میں number of faces is equal to F then we have this equation this equation is always true number of faces is equal to number of edges minus number of vertices plus two یہ ہمارے پاس اکویشن آتی ہے اچھا یہ رزلٹ جو ہے یہ فیمس میتھمیٹیشین آئلر نے پروف کیا تھا اور اسی حوالے سے اس کو آئلرز فارمولا کہتے ہیں اب اس ریزلٹ کی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کرتے ہیں suppose that a connected planar simple graph has thirty edges if a plane drawing of this graph has twenty faces how many vertices does this graph have اب ہمیں گیون ہے کہ نمبر آف ایجز 30 کے برابر ہے یعنی E is equal to thirty number of faces جو ہے یہ 20 کے برابر ہے ایف 20 کے برابر ہے اب یہ دونوں ویلیوز ہم آلس فارمولا میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں which is F equal to E minus V plus two تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی 20 equal to thirty minus V plus two اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم وی کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں V is now equal to thirty minus twenty plus two which is twelve تو نمبر آف ورڈس ہمارے پاس آ اس گراف کے اکول ٹو ٹویلو اچھا اب ہم اگلی بات جو کریں گے وہ اپنے پلین گراف کو کے ریجنس کو کلر کرنے کی بات ہم نے کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ ہم میپ کو جب ڈرا کیا جاتا ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ neighbouring countries should have different colours تو اب ہمارے پاس کچھ ڈرائنگز ہوں گی پلین ڈرائنگس آف گرافس اور ہم نے اس طریقے سے ان ڈرائنگس کو کلر کرنا ہوگا سو دیٹ نیبرنگ ریجنس یا neighbouring faces have different colours so let see couple of examples اچھا اس میں ہمارے پاس دو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹاپ کے اوپر دو ہمارے پاس ڈفرنٹ گرافس ڈرا کیے ہوئے ہیں لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ٹاپ لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ہم لیفٹ ٹاپ کے اوپر جو گراف ہے اس کو پہلے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس فیسز ہیں A B C D E F G یہ فیسز ہمارے پاس ہیں اچھا اب ان ریجنس کو کلر کرتے ہوئے ہماری کنسیڈریشن یہی ہے کہ neighbouring regions should have different colours تو سب سے پہلے ہم اے کے لیے بلو کلر چوز کر لیتے ہیں اب بی چونکہ اے کا نیبرنگ ریجن ہے اس کے لیے ہمیں ایک ڈفرنٹ کلر چوز کرنا پڑے گا so we choose red colour for the region B اور پھر سی جو ہے یہ ان دونوں اے اور بی کا نیبر ہے تو ہمیں ان دونوں میں سے ریڈ یا بلو کے علاوہ کوئی اور کلر ہمیں لینا ہوگا سی کے لیے let's take green for C اب ریجن ڈی کو دیکھیں کہ ریجن ڈی جو ہے یہ اے کا بھی نیبر ہے بی کا بھی ہے اور سی کا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تین کلرز ہم آلریڈی چوز کر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلر ہم چوز نہیں کر سکتے will have to choose a different colour تو ڈی کو ہم پرپل کر دیتے ہیں اب ای e کو دیکھ لیں ای e کے نیبرنگ کلرز نیبرنگ جو ریجنز ہیں they are A and D and F and G A اور ڈی کو آلریڈی ہم کلر کر چکے ہیں بلو اینڈ پرپل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ای e کے لیے ہم یا تو ریڈ کلر چوز کیا جا سکتا ہے یا پھر گرین کلر بھی چوز کیا جا سکتا ہے ہم نمبر آف کلرس کو اکانومائز کرنا چاہتے ہیں تو جہاں بھی ہم کسی پریویس کلر کو ہم یوز کر سکیں we will try to use that تو ای e کے لیے ہم ریڈ بھی یوز کر سکتے تھے اور گرین بھی یوز کر سکتے تھے ہم ریڈ والی آپشن کو لیتے ہیں اور ای e کو کلر کر دیتے ہیں ریڈ کے ساتھ اب ایف کے لیے ایف کو پرپل نہیں ہونا چاہیے اور ایف کو ریڈ نہیں ہونا چاہیے ایف کین بی گرین اور بلو uh, تو لیٹس کلر اٹ بلو اب فائنلی ہمارے پاس جی کے لیے جو چوائسیز ہیں they are it should be different from D E and F تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کو لازمی طور پہ ہمیں گرین کلر کرنا پڑے گا if you want to restrict over number of colours تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے صرف چار کلرس کے ساتھ اس میپ کو ہم نے کلر کر دیا ہے ود اے گیون پراپرٹی اب دوسری اگزامپل بھی اسی طرح سمپل ہے ہم اے کو دے دیتے ہیں ریڈ کلر بی کو بلو دے دیتے ہیں اور سی کو گرین کلر دے دیتے ہیں اب ڈی کے لیے وہی ریڈ کلر ہم دوبارہ بلو کلر دوبارہ ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ B and D are not neighbouring regions اور فائنلی ای e کے لیے ہم پھر ریڈ کلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ A and E are not neighbouring regions تو اس طریقے سے یہ دوسری اگزامپل میں ہم نے صرف تین کلرز کے ساتھ اپنے میپ کو کلر کر دیا ہے ود اسٹیٹڈ پراپرٹی اچھا اب ہم نے اس ہماری جو پرابلم ہے میپ کلرنگ کی پرابلم اس کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے گرافس کے ساتھ ہماری جو گرافیکل ٹیکنیکس کی مدد سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی میپ کو کس طریقے سے ہم کلر کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے میپس ہیں ان کو ہم ریلیٹ کریں گے گرافس کے ساتھ تو اب ہم uh, آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک گراف ڈرا کرنا ہے فار میپ اب انہی دو ایگزامپلس کو جن جن کو ابھی ہم نے کلر کیا تھا ان کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے کسی گراف کو ایسوشیٹ کر سکتے ہیں تو سی دیٹ وہی ہمارے پاس دو میپس ہیں پہلے میپ میں ہمارے پاس ریجنز ہیں A B C D E F L G اور دوسرے map has only five regions A B C D and E طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ میپ کے جتنے ریجنز ہوں گے اس کے کورسپونڈنگ گراف میں ہم اتنے ہی ورڈسز لے لیں گے the first map has seven regions therefore the corresponding graph will also have seven words to in سیون ہم سیون ورڈسز کا میپ بنانا ہے اچھا تو پہلے ہم seven vertices A B C D E F and G ان کو پلاٹ کر لیتے ہیں اب ان سیون ورڈسز میں سے دو ورڈسز اس صورت میں ایڈجسٹنٹ ہوں گے corresponding regions are neighbouring regions تو اب اے کے لیے دیکھیں کہ اے کے نیبرنگ ریجنس کون کون سے ہیں میپ میں جو اے ریجن ہے اس کے نیبرنگ ریجنس ہیں B C D and E تو اب جو اس کا گراف بنایا جائے گا اس میں there will be an edge between A and B an edge between A and C an edge between A and D and an edge between A and E اسی طریقے سے بی کے لیے دیکھ لیں کون کون سے uh, جو ہیں اس کے نیبرنگ ریجنس ہیں تو اسی طرح آپ نوٹ کرتے ہیں کہ بی کے نیبری ریجن جو ہیں وہ اے سی اینڈ ڈی ہیں تو آپ بی اور اے کے درمیان ہم نے آلریڈی ایج بنا لیا ہوا ہے بی اور سی کے درمیان ایک ایج ڈرا کرنا پڑے گا اور پھر بی اور ڈی کے درمیان ایج ڈرا کرنا پڑے گا تو اسی طریقے سے آپ پورے کے پورے گراف کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے ہم نے کرنا ہی ہوگا کلرنگ کی اسکیم وہی ہمارے پاس ہوگی اب ہمارے پاس ریجنس کے کورسپونڈنگ ورڈسز آ گئے ہیں اب ہم ورڈسز کو کلر کریں گے انسٹیڈ آف ریجنس تو ہم نے دو ورڈسز کو اس صورت میں ڈفرنٹ کلر دینا ہوگا if they are adjacent to each other اس کا مطلب ہے کہ A and B since they are adjacent in the graph therefore they will have to have different colours اسی طریقے سے A and C are adjacent تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور سی کا بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ کلر ہوگا اور ٹرائنگل ہمارے پاس جو اے بی سی بن رہی ہے ان میں سے every pair of vertices in the triangle is جیسا اس کا مطلب یہ ہے کہ we'll three different colours for the triangle اچھا اب دوسری جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس میں پانچ ریجنز ہیں تو اس کے لیے گراف ڈرا کرتے ہوئے ہمیں صرف پانچ ڈرا پلاٹ کرنے ہیں اور پھر اسی رول کے مطابق ہم ان کے ایجز کو ڈرا کر لیں گے ہم ایجز لیں گے between two vertices when the corresponding regions are neighbouring regions اور پھر ہم نے ان کی کلرنگ اسکیم میں بھی وہی کرنی ہے کہ ہم ورڈسز کو بھی اب ہم کلر کریں گے the vertices will will be be have to to colour differently if they are each other جن کنسپٹس کی کو میں نے ایکسپلین کیا ہے with help of of these examples examples couple اب ان کو ہم فارملی ڈیفائن کر لیتے ہیں ان کنسپٹس کو سیم کلر اچھا آپ نے نوٹ کیا تھا کہ جو دو ہم نے ایگزامپلس ہیں ان میں سے پہلی ایگزامپل جو تھی we were able to colour the map اور the graph using only four four colours colours کی مدد سے ہم نے ان کو کلر کر لیا تھا ود دا ریکوائرڈ پراپرٹی اور دوسرے میں ہمیں تین کلرس کے ذریعے وہی کام ہم نے کر لیا تھا اگر پہلے گراف کو اگر آپ لیس دین فور کلرس کوشش کریں تو اٹ از ناٹ پاسبل آپ کو کم از کم four colours different colours use کرنے پڑیں گے for colouring that particular map اس سے کم سے کام نہیں چلے گا چونکہ ہم اس پراپرٹی کو بھی آبزرو کرنا چاہتے ہیں so that two neighbouring countries have different colours تو پہلے گراف کے لیے فور جو ہے ہمارے پاس منیمم نمبر آف کلرز ہے that we will have to use اور دوسرے گراف کے لیے three is the minimum number of colours that will have to use اور اس کو ہم کہتے ہیں کرومیٹک نمبر اس گراف کا تو پہلے گراف کا کرومیٹک نمبر جو ہے فور ہے اور دوسرے گراف کا کرومیٹک نمبر جو ہے وہ 3 ہے اس کی ڈیفینیشن بھی فارملی دیکھ لیں the chromatic number of graph is the least number of colour for colouring of this graph اچھا اب ہم نے کچھ ایگزامپلس کرنی ہے جن میں کہ ہم گرافس کو کلر کریں گے ہم پلینر گراف بھی لیں گے اور نان پلینر گراف بھی لیں گے جن کو ہم نے کلر کرنا ہوگا تو ہم نوٹ کریں گے کہ پلینر گرافس کو کلر کرنے کے لیے we know we need relatively fewer colours ہم ایکچولی نوٹ کریں گے کہ چار کلر ہی عام طور پہ کافی ہو جاتے ہیں is always enough to colour a planar graph لیکن اگر کوئی گراف پلینر نہ ہو تو دین وی نیڈ مور کلرس خاص طور پہ let say if you have a complete graph تو کمپلیٹ گراف میں because every pair of vertices is is adjacent تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کمپلیٹ گراف کو کلر کرنا چاہتے ہیں کے این کو then you will need N colours تو کے فور کو اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں then you need K four کا کومیٹک نمبر جو ہوگا دیٹ ول ٹو فور اور کے فائیو کا کومیٹک نمبر جو ہوگا دیٹ ول ٹو فائیو تو اب ہم ایک دو ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم نے کلر دیکھنا ہوگا ڈفرنٹ گرافس کا کرومیٹک نمبر کیا ہے what is the chromatic number of the graph graphs G and H shown below یہ ہمارے دو گرافس دیے گئے ہیں جی اینڈ ایچ اور ان کا ہم نے کرومیٹک نمبر معلوم کرنا ہے پہلے ہم جی کا کرومیٹک نمبر معلوم کرتے ہیں تو کومیٹک نمبر معلوم کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اے بی سی لے لیتے ہیں اے بی سی از اے ٹرائنگل جس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو ہمیں ڈفرنٹ کلر دینے پڑیں گے اے کو ہم ریڈ دے لیتے ہیں بی کو بلو دے دیتے ہیں اور سی کو ہم گرین کلر دے دیتے ہیں اب ہم گریجولی موو کرتے ہیں ڈی کو ہمیں بلو اور گرین کے علاوہ کوئی کلر دینا پڑے گا تو we can choose red for colouring the وڈ ڈی اب ای e کے لیے we'll have to choose colour different from blue and red and we can choose the colour green for colouring F کے لیے the colour we will use will have to be different from green and red یعنی ایف چو کے سی ڈی اور ای e کا ایڈجیسنٹ ہے تو ہمیں ایسا کلر چوز کرنا پڑے گا which is different from the colours of these three vertices تو ایف کے لیے ہم بلو کلر چوز کر لیتے ہیں اور فائنلی جی کے لیے G is adjacent to E and F تو اس کو ہم گرین کلر نہیں دے سکتے اور بلو نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ ہوگا G will have to be coloured red تو اب اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا جی گراف ہے اس کا کومیٹک نمبر تھری کے برابر ہے اچھا اب اسی طریقے سے ایچ کو دیکھیں اس کو کلر کرتے ہوئے بھی ہمیں وہی پروسیس فالو کرنا ہے اے بی سی از اے ٹرائنگل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور بی اور سی ان کے لیے ہمیں تین ڈفرنٹ کلر چوز کرنے پڑیں گے پھر ڈی ای ایف اسی طریقے سے آپ کلر کرتے چلے جائیں وہی پیٹرن ہمارے پاس آئے گا ڈی کو ہم ریڈ کلر کریں گے ای e کو گرین اور ایف کو بلو کریں گے اب جی کے لیے ہم نے جی کو کلر کرنا ہے تو پہلے تو ہم نے جی کے لیے ہم نے ریڈ کلر چوز کر لیا تھا because G and A were not adjacent map graph میں جی اور اے نہیں تھے تو ہم نے جی کے لیے ریڈ کلر چوز کر لیا تھا نا in this graph G and A are آرسنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ جی کے لیے ہم ریڈ بھی یوز نہیں کر سکتے جی کے لیے کلیئرلی گرین یوز نہیں کیا جا سکتا because G is adjacent which is coloured green and we can't use blue because G is adjacent to F and F is it colour blue تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کلر جو ہم یوز کر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی کلر جی کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے تو definitely have choose a fourth colour colour let's it purple تو جی کو ہم پرپل کلر کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ گراف جی کا کرومیٹک نمبر جو ہے وہ تین آیا تھا we were able to colour it using only three colours اور گراف ایچ کا جو ہمارے پاس کرومیٹک نمبر آیا ہے this is equal to four since we have to use we have to use four colours for colouring this graph اچھا اب میں ایک تھورم اسٹیٹ کروں گا which is one of the most famous if not the most famous theorem in mathematics this theorem is called the four colour theorem تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی ہم نے نوٹ کیا تھا ہمارے پاس دو گرافس تھے both of them were planar graphs تو ایک گراف کو ہم نے چار کلرس کی مدد سے ہم نے کلر کیا اور دوسرے کے لیے ہمیں صرف تین کلر یوز کرنے پڑے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر گراف میں زیادہ ورڈسز ہوں گے زیادہ ایجز ہوں گے تو then we'll have to use more and more colours تو پلینر گرافس کے لیے it has already been proved that four colours are all that are needed آپ کسی بھی میپ کو کلر کر سکتے ہیں یوزنگ اونلی فور کلرس اچھا یہ ریزلٹ 1850 میں ایک کنجیکچر کے طور پہ پوز کیا گیا تھا اور بہت سے میتھمیٹیشین نے ایفرٹ کی اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کسی بھی ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے you have to give an analytical proof اور اگر اس کو آپ پروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹر ایگزامپل لے لیں تو کاؤنٹر ایگزامپل کو مل نہیں رہی تھی اور اس کا انالیٹیکل پروف بھی ان کے پاس نہیں آ رہا تھا اور اس کا جو کنکلوسو پروف دینے کے لیے it hundred and twenty seven years mathematician جس میں کہ ہم نے ثابت کیا کہ any map can be coloured using at most four colours اچھا یہ جو پروف تھا یہ it a lot of computer time اور ابھی میتھمیٹیشنز میں یہ کنٹروورسی موجود ہے کہ اس طرح کے پروف کو ہم ویلڈ پروف کے طور پہ ہم ایکسپٹ کریں یا نہ کریں which involves so much so much computer time and this a possibility that computer may be leading us to a wrong result اس میں کوئی ایرر اس طرح کی پروگرام کے اندر آ رہی ہے ایسا بگ ہے اس کے اندر کہ we are we are going towards a wrong result بہرحال ابھی تک تو اس ریزلٹ کو ہم ایکسیپٹ اب ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اس پروف کو ویلڈ پروف کیا جاتا ہے because nobody has been able to find any error in the proof اچھا اب ہم اس کا اس کو پروف اس کو اسٹیٹ کرتے ہیں formally and then we will do one اور two examples for colouring applications of colouring of maps the four colour theorem rather celebrated four colour theorem the chromatic number of a simple planar graph is no greater than four اچھا گراف کلرنگ کی اب ہم ایک سمپل اپلیکیشن کرتے ہیں اب یہ نوٹ کریں گے کہ اس کو بڑے یوزفل طریقے سے اپلائی بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر جو ہم جو uh, الگوریدمز ڈیولپ کر رہے ہیں they have applications suppose that a chemist wishes to store five chemicals A B C D and E in various areas of a warehouse some of these chemicals react violently when in contact and so must be kept separate areas in the following table and asterisk indicates those chemical that must be separated how many area تو اب یہ دیکھیں کہ پانچ کیمیکلز ہیں کیمیکلس کو کیمیکلس کو نام دیا گیا اے بی سی ڈی ای اور ہمیں ایک ٹیبل پرووائڈ دیا گیا ہے اب اے اور بی ہم نے ایک میٹرکس بنا لی ہے جس کے پانچ روز اور پانچ کالم ہیں اور اے اور بی کی کورسپونڈنگ ہمیں ایسٹرسک نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ A and B must be kept separately because they react to each other ان کو کٹھا نہیں رکھا جا سکتا اس طرح کے کیمیکلز ہیں اچھا اس سچویشن کو ہم ایک گراف کے ذریعے پہلے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر کلرنگ کے ذریعے اس کا سولوشن ہم پرپوز کریں گے we draw graph words correspond to the five chemicals with two vertices whenever the corresponding chemicals are to be kept apart تو ہمارے پاس جو پانچ ورڈسز ہیں وہ پانچ کیمیکلز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں A B C D and E اب آپ ٹیبل کے ذریعے گراف بناتے چلے جائیں کہ اے جو ہے it can't be kept together with B C and D تو آپ ایجز بنا لیں from A to B A to C and A to D اسی طریقے سے B can't be kept with A C D and E تو بی اور اے کے درمیان ایک ایج ہونا چاہیے بی اور سی کے درمیان ایک ایج ہونا چاہیے and and and and B B B B there should an an edge edge between between D D finally we have have two تو اسی طریقے سے آپ اس گراف کو کمپلیٹ کر لیں آپ یہ نوٹ کریں کہ اس گراف کو کلر کیا جا سکتا ہے ود اونلی فور کلرس وہ کلرز ہیں red blue green and purple ان چار کلرز کے ساتھ کر سکتے ہیں so you need you need only four areas for keeping the five chemicals اچھا گراف کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا نیکسٹ ٹائم uh, ہمارے جو اگلے دو لیکچرز ہیں they will be on trees تو trees and graphs are related topics and I sure you will not find any difficulty understanding the trees اگر آپ نے گراف کے سارے سارے کنسیپٹس کو کر لیا ہے تو ٹریز کے ٹاپکس جو ہیں they will be quite easy for you And I look forward to seeing you in our next lecture. And I'll say goodbye to you for now.